سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے اے اللہ بلا شبہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ طلب کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں میں تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا بیان کی حدیث نمبر اٹھارہ سو اکہتر مسند احمد